ستاروں والی لڑکی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی فراق دل اور خوبصورت شہنشاہ تھا جو آدھی دنیا کی سلطنت پر حکومت کرتا تھا اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت میں سب سے حسین خاتون رہتی تھی جس کا نام تھا لیپٹیزا لیپٹیزا ایک گڈریے کی بیٹی تھی اس جیسے گھنے کالے بال اور گورا ملائم چہرہ پوری سلطنت میں کسی کا نہیں تھا پورے شہر میں اس کی پرکشش خوبصورتی کی چرچا تھی یہاں تک کی پرندوں جانوروں اور درختوں میں بھی لیپٹیزا نہ صرف خوبصورت تھی وہ ساتھ ہی بہت رحم دل خاتون بھی تھی وہ اپنی بھیڑوں کو چراتی اور آس پاس کے تمام لوگوں کا بھی خیال رکھتی اور یہ صرف پرندے اور جانور ہی نہیں تھے لیپٹیزا کی خوبصورتی اور فراق دلی پر یہاں تک کی ستارے بھی فدا تھے ایسی ہی ایک ستارہ تھی لن لیپٹیزا تمہارا دل بہت نیک ہے ہم تمہیں آکاش سے دیکھتے رہے ہیں اور ہم فدا ہو گئے ہیں تمہاری صورت اور سیرت پر بھی اس لیے میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں کیسا تحفہ ایک برکت تمہارے نکاح کے چھٹویں مہینے میں تمہیں جڑوا بچوں سے نوازا جائے گا وہ تمہارے بیٹے ہوں گے جن پر ستارے ہوں گے ستارے لگے بیٹے ہاں ان دونوں کی پیشانی پر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوگا وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پہلو میں رہیں گے ان کے ستارے ان کا بختر بند ہوں گے کوئی بھی انہیں چوٹ نہیں پہنچا سکے گا وہ اس ملک کے سب سے خوبصورت اور دانش مند لڑکے ہوں گے اتنا کہہ کر لن آسمان میں غائب ہو گئی اگلے دن جب لیپٹیزا اپنے بھیڑوں کے جھنڈ کو قریب کی چارگاہ میں چرانے کے لیے لے جا رہی تھی اس نے گزرتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپی سنی جب وہ پیچھے مڑی وہ حیرت میں پڑ گئی شہنشاہ کو دیکھ کر جو کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کی جانب ہی آ رہا تھا جیسے ہی شہنشاہ نے کو دیکھا اسے اس سے محبت ہو گئی سنو تمہارا نام کیا ہے میرا نام ہے لیپٹزا اور بس اتنا ہی ہوا شہنشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور لیپٹزا سے لمبی عرصے تک اس نے گفتگو کی شہنشاہ کو اس خوبصورت گڈرین سے محبت ہو گئی اور اس نے اس کے سامنے نکاح کی تجویز رکھی لیپٹزا جو خود بھی شہنشاہ سے کافی متاثر ہوئی تھی اسے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی پر یہ کام آسان نہیں تھا شہنشاہ کا ایک بہت ہی دغاباز درباری تھا جس کا نام تھا مریخ مریخ چاہتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی ملکہ بنے شہنشاہ کو اس کی اس خواہش کا علم نہیں تھا اس لیے وہ پوری طرح اس پر اعتماد رکھتا تھا پر یہ کیسے ممکن ہے اس محل کی ایک روایت ہے جو توڑی نہیں جا سکتی وہ ایک گڈیرین ہے اگر وہ آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے تو اسے بدلے میں کچھ بیش قیمتی شہ دینی ہوگی تبھی یہ برابری کا رشتہ ہوگا ہاں لیکن وہ گڈیرے کی بیٹی ہے اس سے کسی بیش قیمتی شہ کی امید رکھنا ناانصافی ہوگی ایک روایت تو ایک روایت ہوتی ہے بادشاہ سلامت میں نے یہ روایتیں نہیں بنائی اور ایک شہنشاہ کے طور پر آپ کو بھی اسے توڑنا نہیں چاہیے لیکن کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بیش قیمت ہے اپنے نکاح کے چھٹویں مہینے میں مجھے برکت ملی ہے کہ مجھے جڑوا بیٹوں سے نوازا جائے گا جن کی پیشانی پر ستارہ ہوگا انہیں کبھی بھی شکست نہیں ملے گی اور وہ ہمیشہ میری اور اس سلطنت کی حفاظت کریں گے کیا اب وہ کریں گے اور ہم اس بات پر یقین کیسے کر لیں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی اگر یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر میری باقی کی زندگی کے لیے تہخانے خانے کی قید نصیب ہو کیا نہیں مجھے معاف کریں شہنشاہ چاہے میں ملکہ رہوں یا ایک گڈیرین وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے مجھے اپنی نوازشوں پر اعتماد ہے اور مجھے خود پر اعتماد ہے شہنشاہ نے ہچکچاتے ہوئے رضامندی اگلے ہی دن نکاح ہوا محل اور پوری سلطنت میں خوشیاں چھا گئیں اور کئی دنوں تک اس کا جشن چلتا رہا مریخ اسے روکنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پایا پر وہ ایک گڈرین سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا مہینوں گزر گئے اور جلدی ہی چھ مہینے ہونے والے تھے مریخ ہر گزرتے دن کے ساتھ بے چین ہو رہا تھا آخر میں اس نے اپنی آخری چال چلی اور اپنی ہی سلطنت کے خلاف سازش کی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری سلطنت پر حملہ کریں ہماری شکست ہوگی مجھے علم ہے پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے تم سے دو سونے کے بھرے تھیلوں کا وعدہ کیا ہے ایک دفعہ جب تم پکڑے جاؤ گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہیں تمہارا انعام دے دوں گا کل چھٹوے مہینے کا آخری دن ہے مجھے شہنشاہ کو ملکہ سے الگ کرنا ہی ہوگا جاؤ اب اگلے دن شہنشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ اس کی سلطنت پر حملہ ہوا ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا پر اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اس کا فرض تھا آپ کو جانا چاہیے میرے عزیز مجھے کچھ نہیں ہوگا ظاہر ہے حملہ ور پکڑے گئے پر جب شہنشاہ اپنی ملکہ کے پاس تیزی سے واپس آیا مریخ نے اسے روک لیا آج چھٹوے مہینے کا آخری دن ہے میرے شہنشاہ سورج گروب ہونے ہی والا ہے اور پھر بھی ستاروں والے بیٹوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہے ایک وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے اس نے یہی کہا تھا نا مجھے برفان نہیں ہے وہ تہخانے میں نہیں جا رہی ہے ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں ملکہ وعدہ خلافی کر سکتی ہے میرے خیال سے نہیں میں ایسا نہیں کروں گی یہ میرے اور اس سلطنت کے خلاف ایک سازش ہے پر جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے جب تک سچائی باہر نہیں آئے گی مجھے تہکانے میں رہنا ہوگا پوری سلطنت میں ماتم چھا گیا ہر کوئی ان حالات کے اچانک پلٹ جانے سے سکتے میں تھا ہر کوئی سوائے مریخ کے اس رات وہ محل سے چھپ کر نکل گیا اور سمندر کی طرف بڑھا <laughs> یہ تو یقیناً تلسم ہے تم دونوں ایک ہی دن میں کیسے اتنے بڑے ہو گئے چپ رہو محل کو پتا نہیں چلا کہ لن کی برکت حقیقت میں بدل گئی ہے اس سے ایک رات پہلے ہی ستاروں نے ملکہ کو جڑواں بچے دے دیے تھے موریک نے یہ سب دیکھا تھا لیپٹیزا نے اپنے لڑکوں کو اپنے پاس لٹایا اور سو گئی بس اگلے دنوں سے پتا چلا کہ وہ غائب ہو گئے موری چاہتا تھا کہ ستاروں والے یہ لڑکے کہیں دور چلے جائیں دور بہت دور اس نے پہلے سے ہی ان کی قسمت طے کر دی تھی اس نے ان دونوں لڑکوں کو کشتی میں رکھا اور بے رحمی سے اس کشتی کو اس اتھا سمندر میں دھکیل دیا <laughs> اب میری بیٹی ملکہ بنے گی اور میں آدھی دنیا پر حکومت کروں گا میں ایک گڈیرین اور اس کے ستاروں چڑھے لڑکوں کو اپنی تجویز خراب نہیں کرنے دوں گا کئی گھنٹے تک وہ کشتی بہتی رہی اس سے پہلے کہ وہ ایک طوفان میں پھنستی لہریں بہت ہی طاقتور اور تیز تھی انہوں نے کشتی کو زور سے ہچکو لے دیے پر لڑکے ہنستے رہے اور سواری کا لطف اٹھایا <laughs> پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نے کشتی کو افنتے سمندر میں اندر دھکیل دیا پر بجائے ڈوبنے کے ستاروں والے لڑکے دو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں میں تبدیل ہو گئے وہ خوشی خوشی کشتی سے کود گئے اور طوفان میں تیرتے رہے ادھر محل میں میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں میرے شہنشاہ پر لوگ آپ کے جانب امید اور خواب لیے دیکھتے ہیں آپ کو ان کی بابت سوچنا ہوگا آپ کو پھر سے نکاح کرنا ہوگا مریخ میں پھر سے نکاح نہیں کروں گا صرف اپنے لوگوں کے لیے میرے شہنشاہ وہ وہ نہیں ہے جس نے آپ سے جھوٹ بولا تھا انہیں کیوں ایک ملکہ سے محروم رکھا جائے مجھے پتا نہیں اگر مجھے حکم دے میرے شہنشاہ تو آپ میری بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے وہ ہر بات سے واقف ہے اور وہ آپ کے غم کو بھی سمجھے گی تمہارا جو جی چاہے کرو مریخ مجھے پرواہ نہیں ہے بغیر ایک منٹ بھی گوائے مریخ نے سبھی انتظامات کر ڈالے اسی ہفتے نے کہا ہونے والا تھا کچھ دن بیت گئے اور مچھواروں کو دو چمکتی مچھلیاں اپنے جال میں ملیں چلو انہیں شہنشاہ کو پیش کریں ہاں آج ان کا نکاح ہو رہا ہے یہ سب سے عمدہ تحفہ ہوگا نہیں رکو ہمیں مت مارو یہ مچھلیاں بات کر سکتی ہیں ہاں ہم عام مچھلیاں نہیں ہیں مہربانی کر کے ہمیں مت مارو تو پھر تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کریں ایک بڑا سا کٹورا لو اور اسے تازی شبنم سے بھرو جب ہم اس میں تیر لیں گے تو ہمیں گھاس پر رکھ دینا اور سوکھنے دینا ہاں؟ مچھواروں نے وہی کیا جو ان سے کہا گیا تھا آخرکار وہ بولنے والی مچھلیاں تھی ان کے تیرنے کے بعد مچھلیوں کو باہر گھاس پر رکھا گیا سوکھنے کے لیے جب وہ پوری طرح سوکھ گئیں یہ مچھلیاں تبدیل ہو گئیں دو چھوٹے لڑکوں میں وہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے اور ان کی پیشانی پر ایک چمکتا ستارہ تھا کون کون تم ہو ہم شہزادے ہیں ہم تمہارے شہنشاہ اور ملکہ لیپٹیزا کے فرزند ہیں او میں جانتا تھا کہ ہماری ملکہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہمیں محل پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کی نکاح ہو جائے تمہیں اپنے سر ڈھانک لینے چاہیے کسی کو بھی یہ ستارے مت دکھاؤ ہم تمہیں محل لے جائیں گے محل میں بہت بھیڑ تھی ہر کوئی جشن کا انتظار کر رہا تھا پر نہ ہی محل اور نہ ہی شہنشاہ خوش تھا خاموش سب لوگ ہم سب جانتے ہیں کہ شہنشاہ نے میری بیٹی سے نکاح کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور اب ہم رکو رکو یہ دونوں کون ہیں میرے محل کے درباری کی بات میں خلل ڈالنے کی جرت کیسے ہوئی ہم آپ کے بچے ہیں ابا حضور آپ کے فرزند وہ لڑکے جن پر ستارے جڑے ہوئے ہیں کیا کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس آدمی نے آپ کے اس وفادار درباری نے ہمیں سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ملکہ بنا سکے وہ حکومت کرنا چاہتا تھا پر وہ بھول گیا کہ ہمیں ستاروں کی برکت حاصل ہے وہ ہمیں نہیں مار سکتا کبھی بھی نہیں مریخ کیا یہ سچ ہے دراصل میں گرفتار کر لو اسے او میرے بیٹوں میرے بیٹوں شہنشاہ نے فوراً لیپٹسا کو لانے کا حکم دیا اور اسے قید کھانے سے چھڑوایا اس نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا لن ستارے نے صحیح کہا تھا ان بچوں کی پیدائش نیکی سے ہوئی تھی اور نیکی ہمیشہ برائی پر فتح یاب ہوتی ہے شہنشاہ اور لیپٹیزا نے اس کے بعد کئی سال تک حکومت کی اور ان کے ساتھ ہی ستاروں جڑے لڑکوں نے کہانی ختم